وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز ومؤقر صدر محترم حضرات علماء کرام اور تکمیل حفظ کی مناسبت سے منعقد اس اجلاس میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں اور بھائیوں آج کا یہ اجلاس مدرسہ تعلیم الاسلام دیولا کے زیر انتظام تکمیل حفظ کی مناسبت سے منعقد کیا گیا مبارک اجلاس ہے جو اجلاس اور جو مجلس قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد کی جائے اس کے باسعادت و بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے یہ کتاب ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کتاب اور اپنے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے یہ کتاب دستور حیات ہے منشور حیات ہے اور ضابطۂ حیات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بہت عظمت والا بنایا ہے اور کیوں یہ کتاب عظمت والی نہ ہو یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کسی چیز کی نسبت جب بڑی چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ چیز بھی عظمت والی اور بڑی ہو جایا کرتی ہے ایک ہی بٹھے سے خریدی گئی دو اینٹیں ایک بیت الخلاء میں لگتی ہے اور دوسری مسجد کی تعمیر میں لگتی ہے آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس اینٹ پر اپنا ننگا پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا اور جب مسجد میں جاتا ہے تو اس اینٹ کے اوپر اپنا ماتھا عبادت کے لیے ٹیکتا پھرتا ہے یہ کیا ہوا ایک ہی بٹھے سے خریدی ہوئی اور ایک ہی بٹھے سے بنی ہوئی دو اینٹیں ایک بیت الخلا میں لگی ایک ادنے چیز کے ساتھ اور ایک قابل نفرت چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو وہ قابل نفرت ہو گئی اور ایک انچ کے نسبت مسجد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اور ایک عظیم الشان چیز کے ساتھ اس کی نسبت جڑی تو وہ چیز بھی عظیم الشان اور بڑی شان والی ہو گئی یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے اس لیے اس کی شان بہت اونچی ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے جس کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے جس کے دل میں اس قرآن کی قدر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے روز قیامت یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس آدمی کی شفاعت کرے گا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک خوبصورت نوجوان کی شکل مرحمت فرمائے گا جو بڑا حسین و جمیل ہوگا قرآن سے دنیا میں محبت رکھنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے خدا اس کی مغفرت فرما دے اس کے درجات کو بلند فرما دے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے اگر میں تیرا کلام ہوں اور اگر تو اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام ہونے سے نکال دے جگڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن سے محبت کرنے والے کی سفارش کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جگڑے کی وجہ سے اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اس آدمی کے لیے مغفرت کا اور جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے یہ قرآن ہے جو اس کے ساتھ عظمت کا معاملہ رکھتا ہے جو اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے یہ قرآن روز قیامت جگر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جو آدمی قرآن کو حفظ کرتا ہے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو اتارتا ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو یہ حق دے گا کہ وہ دس ایسے آدمیوں کی سفارش کرے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے سزاوار اور مستحق ہو چکے ہیں ایسے آدمیوں کی سفارش کا حق دے گا ایسے آدمیوں کی یہ قرآن صاحب قرآن حافظ قرآن ایسے دس واجب الجہنم آدمیوں کی سفارش کرے گا اور اس کے سفارش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دس لوگ کون ہوں گے کہ جن کی حافظ قرآن کو جن کی شفاعت کا حق ملے گا اور حافظ قرآن کی سفارش کی بنیاد پر ان مستحقین جہنم کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اگر علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بچہ کوئی بچہ حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خاندان والے اس کے رشتے دار اور اس کے اقربا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ حافظ بنے ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم میں ترقی کرے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے دنیا کے مناسب اور عہدوں کو اوپر جو ہے آگے چل کر کے یہ فائز ہو ایسا ان کا ارادہ ہوتا ہے جو دینی تعلیم بعض لوگوں کے مزاج اور بعض لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ جو دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یا جو اپنی عمرے اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات دینی علوم کی تحصیل کے اندر لگاتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں یہ دنیا اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے ان کی زندگی دنیا کے میدان کے اندر بڑی محدود ہو جاتی ہے اور یہ ایک دائرے کے اندر گھر کر کے رہ جاتے ہیں اور یہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے ترقی نہیں کر سکتے ایسی سوچ اور ایسی ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کے خاندان کا ان کے تعلق کا کوئی بچہ حفظ قرآن کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ دنیاوی کوئی لائن لو آپ ذہین ہو آپ تیز ہو آپ دنیاوی لائن کے اندر بہت ترقی کر سکتے ہو مورلی ان اس کا سپورٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کے حوصلے کو توڑتے ہیں بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں اور بعض اس کے خاندان میں اس کے نزدیک کے لوگوں میں اس کے اقربا اور رشتے داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بچے کے حفظ کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس بچے سے یوں کہتے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا میدان اپنے لیے اختیار کیا ہے تم حافظ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو اور اس طریقے سے دین کے اعتبار سے تم بڑی ترقی کر سکتے ہو کلام پاک کو حفظ کر کے اس طرح ہر ہم ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے اطراف کے بچوں کو اپنے قریب کے بچے جب مدرسوں کے اندر حفظ کے لیے داخل ہوتے ہیں یا حفظ کا ارادہ کرتے ہیں تو سوچ کے اعتبار سے اس طرح دو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ روز قیامت جب حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا تو ایسے لوگ اس کے اقربا میں سے اس کے رشتے داروں میں سے شفاعت کے شفاعت سے اپنا حق کھو بیٹھیں گے کہ جس نے اس بچے کے حفظ کے ارادے کے وقت اس کا جو ہے یعنی سپورٹ نہیں کیا تھا اور اس کی حوصلہ شکنی کی تھی اور اس کے مورل کو ڈاؤن کیا تھا ایسے لوگ جو ہے شفاعت کا حق کھو بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو ایسے لوگوں کی شفاعت کا اختیار نہیں دے گا اور جن لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی جو اس کے حفظ سے بہت راضی تھے اس کے حفظ سے بہت خوش تھے اس کے والدین خوش تھے اس کے بھائی بہن خوش تھے اس کے دوسرے رشتے دار خوش تھے کہ ہمارا یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہے اور قرآن کریم کے حفظ میں لگا ہوا ہے اس سے ان کے دل بہت مسرور تھے اور ان کے جذبات اس کے لیے بہت مسرت کن تھے تو ایسے دس لوگ ایسے لوگوں میں سے دس ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا کہ جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے وہ مستحق بن چکے ہوں گے ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو اختیار دے گا حافظ قرآن ان کے متعلق سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ایسے دس لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے میرے بھائیوں حفظ قرآن یہ بہت بڑی سعادت ہے حفظ قرآن یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے دنیا کی ساری دولتیں حفظ قرآن کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی حفظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس فضل سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے ذالک فضل اللہ یشاء اللہ حد الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے اس فضل سے نوازتا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تیز حافظے کے بہت لوگ ہیں بڑے بڑے ذہین دنیا کے اندر پیدا ہوئے ان کی ذہانت پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن انہوں نے قرآن کریم کا حفظ نہیں کیا اور بہت سے معمولی ذہانت رکھنے والے لوگ محنت کرتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے کے پیچھے اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں قرآن کے پیچھے صرف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حفظ کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں اس لیے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو زور بازو سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ای سعادت بزور بازو نیس بخشد خدائے بخشندہ یہ سعادت زور بازو سے اور اپنے بل بوتے کے اوپر حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عطا اور دین سے جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں حفظ قرآن یہ بہت اور یہ قرآن کا اعجاز ہے یہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے وہیں یہ قرآن کا کمال ہے اور قرآن کا بھی اعجاز ہے کہ وہ جو ہے انسان کو یاد کرنے سے ازبر ہو جاتا ہے یاد کر اس امت کے اندر جو ہے اس امت میں حفظ اس امت کے اندر یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس قرآن کو یاد کرنے والے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے حضرات صحابہ میں مختلف عمر کے لوگ تھے چھوٹی عمر کے بھی حضرات صحابہ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہمارے حضرت نے ابھی بیان فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بہت چھوٹی عمر کے اندر قرآن کریم کا بہت سارا حصہ یاد کر لیا تھا ایسے سگار صحابہ جو تھے ان میں سے کئی تھے جنہوں نے قرآن کریم یاد کر لیا تھا اور بڑی عمر کے جو حضرات صحابہ تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم یاد کر لیا تھا اس امت کے اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھی ہے کہ آٹھ نو مہینے کا بچہ اس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ نوے سو سال کا بڑھا اس نے بھی قرآن کریم کا شوق اس کے دل میں بھی حفظ کا شوق پیدا ہوا اس نے بھی قرآن کریم کو ازبر کر لیا اور اس عمر کے درمیان بچے اور نوے سو سال کی عمر کے درمیان کے لوگ تو قرآن کریم کو حفظ کرنے والے سینکڑوں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا یہ قرآن کریم کی کا اعجاز ہے قرآن کریم کا کمال ہے کہ دنیا کا جو انسان جو ایمان والا جو مسلمان اس کو یاد کرنا چاہتا ہے چاہے اس کی مادری زبان کوئی ہو وہ دنیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی گوشے اور کونے کا رہنے والا ہو اگر وہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے محنت کرتا ہے اس کے پیچھے اپنی صلاحیتیں کھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن فہمکر سورہ قمر میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرائی ہے اس کی مختلف تفاصیر ہیں ایک تفسیر حضرات علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا کوئی یاد کرنے والا چاہیے یاد کرنا قرآن کریم کو آسان جو یاد کرنا اب سوچے تو صحیح یہ ہمارے مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مادری زبان گجراتی ہے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور جو اس کے ترجمے سے ایک لفظ کے ترجمے سے واقف نہیں ہوتے یہ اسلام میم سے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں دو تین سال کا عرصہ ایوریج ہمارے یہاں جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں وہ دو یا تین سال تین سال جو ہے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں درمیانی ذہن رکھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے تین سال کے اندر اپنا قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے ورنہ تیز حافظے والے طلبہ ہوتے ہیں کوئی دو سال میں اور کوئی سال ڈیڑھ سال میں بھی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیتا ہے حالانکہ اس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ کسی طرح کے ترجمے سے واقف نہیں ہے نہ اس کے گرامر سے واقف ہے کسی طرح عربی زبان سے وہ واقفیت نہیں رکھتا مگر بآسانی دو تین سال کے عرصے میں درمیانی اور متوسط ذہن رکھنے والا طالب علم بھی قرآن کریم کو مکمل کر لیتا ہے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور اور یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ جو انسان اسے یاد کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت صرف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا اس امت میں ایسے واقعات بھی ہے کہ آٹھ نو مہینے کا بچہ اور اس نے قرآن کریم مکمل کر لیا جسے بھی بولنا نہیں آتا جسے اپنی مادری زبان بھی بولنی نہیں آتی مگر اس نے قرآن کریم کو ازبر کر لیا اور نوے سو سال کے بوڑھے بلکہ اس سے بھی بڑی عمر والے انہوں نے بھی قرآن کریم کو اس پختہ عمر کے اندر کہ جس میں پہلے کی باتیں آدمی بھول جاتا ہے نئی باتیں تو یاد رکھنا دور کی بات اس عمر کے اس مرحلے میں بھی جب انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا حضرت نور اللہ مرقدہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر جا رہے تھے اس زمانے میں پانی کے جہازوں سے سفر ہوا کرتا تھا اور اس میں بعض مرتبہ دو تین مہینے بھی لگ جاتے تھے اس لیے لوگ رمضان سے پہلے ہی جو ہے حج کا سفر کیا کرتے تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے رمضان سے پہلے حج کا سفر پانی کے جہاز سے کیا اور پانی کے جہاز میں ابھی سفر جاری تھا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ اس میں کافی جو ہے اہل علم بھی تھے علماء بھی تھے تراویح کا مسئلہ آیا تو تلاش کیا گیا کہ کوئی حافظ ہو وہ جو ہے تراویح پڑھا دے تو کوئی پورے جہاز کے اندر کوئی جو ہے حافظ نہیں تھا اہل علم تو بہت سارے تھے لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں تھا حضرت نانوتوی نور اللہ عمر نے فرمایا کہ اتنے سارے علماء ہو اور پھر ہم آخری سرتوں کی تراویح پر ہیں میرا دل اس کے لیے نہیں مانتا چنانچہ حضرت نانوتوی نور اللہ عمر نے فرمایا کہ میں روزانہ تراویح پڑھاؤں گا چنانچہ دل میں آپ بھی حافظ نہیں تھے آپ تراویح کا پارا دن میں یاد کرتے اور رات میں وہ تراویح کا پارا قرآن کے اندر سناتے یوں رمضان کا مہینہ پورا ہوا اور آپ نے اپنا قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا اس سے بڑھ کر ہشام کلبی ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے بڑے عالم ہیں روات حدیث میں سے ہیں ایک مرتبہ یہ اپنے علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اور ان کے ہم اثر علماء ایک مجلس کے اندر تھے تو علماء کا ذکر چھڑ گیا کہ فلانے کا علم ایسا ہے فلانے کا علم ایسا ہے لوگوں نے ذکر کیا کہ فلاں اہل علم ان کا علم تو بہت بڑا ہے کسی نے دوسرے اہل علم کا ذکر کیا کہ فلانے کا علم تو بہت بڑا ہے ہشام کلبی کا بھی لوگوں نے ذکر کیا اسی مجلس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے بھی تھے اور لوگوں نے کہا کہ ان کا بھی علم بہت بڑا ہے لیکن ایک بات ہے کہ وہ حافظ نہیں ہے جس نے ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور جس نے ان کے علم کا تذکرہ کیا کہ بڑے عالم ہیں حدیث کے اور دینی علوم کے بڑے جو ہے فضل ہیں مگر ایک بات ہے کہ وہ حافظ نہیں ہے تو شام کلبی فرماتے ہیں کہ اس سے میرے دل کو ٹھیس لگی کہ مجھے قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے چنانچہ میں نے ارادہ کیا اور قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے اسی وقت بیٹھ گیا اور تین دن میں میں نے اپنا قرآن کریم مکمل کر لیا فقط تین دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جہاں یہ قرآن کے یاد کرنے والے کا کمال ہے کہ ایک سعادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہراور کیا واقعی بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا کمال ہے قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ اب دیکھ لیجیے دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہے اور آسمانی کتابیں بھی کہ کتنی دنیا کے اندر اتری آسمانی کتابیں صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمائے اور اس کے سوا بھی دنیا میں بے شمار کتابیں تصنیف کی گئی مختلف فنون کے اندر لیکن جو ہے کتابوں کے حفاظ اگر وہ جو کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں بھی بڑی بڑی لکھی گئی لوگوں نے حدیث کی کتابوں کو بھی ازبر کیا ہزار ہاں ہزار حدیثوں کو یاد کیا مگر ایسے لوگ دنیا میں اتنے ہوں گے کہ اگر آپ ان کو انگلی پر گننا چاہے یا ان کی فہرست بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے حفاظ ان گنت تعداد کے اندر دنیا میں پیدا ہوئے کتنے لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اس کو تعداد اور شمار میں لایا نہیں جا سکتا یہ فقط قرآن کریم کا اعجاز ہے دنیا کی دوسری آسمانی کتابیں بھی ایسے ایسے لوگ اس امت میں بھی پیدا نہیں ہوئے کہ جنہوں نے ان کو اس اس کتاب کو ازبر کیا ہو اور اس کتاب کو یاد کیا ہو یہ فقط قرآن کریم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنا جذبہ اور شوق دکھاتا ہے اس کے لیے اپنی محنت اور صلاحیت اور اپنی توانائیوں کو صرف کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے ضرور بہراور فرماتے ہیں یہ خاص قرآن قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے اور یہ جو ہے یعنی قرآن کریم کا حفظ ہو جانا اور لوگوں کے سلوں کے اندر بلفظ ہی حرف بحرف ایک اعراب کی جو ہے تبدیلی کے بغیر لوگوں کے سینوں کے اندر اس کا محفوظ ہو جانا یہ نتیجہ ہے اس وعدے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذکر و ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بلفظ ہی اتار دیتے ہیں کسی حرف کی تبدیلی کے بغیر کسی زیر زبر اور کسی حرکت کی تبدیلی کے بغیر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سنوں میں وہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت قرآن کا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں میرے بھائیوں جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سنوں میں اتارا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس دولت سے مالا مال کیا ہے میرے بھائیوں کو وہ معمولی لوگ نہیں ہیں آپ یقین جانیں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو جو کا تو محفوظ رکھے گا دیکھیے اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ساری جو ہے یعنی مبتل ہو گئی ساری محرف ہو گئی وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا کے اندر باقی نہیں رہی جب تک وہ نبی تھے وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی رہی وہ نبی دنیا سے چلے گئے رفتہ رفتہ اس کتاب کے ماننے والوں نے اپنے معاش کی خاطر اپنی پیٹ کی خاطر خاطر اس کے احکامات کو تبدیل کیا اس کی آیتوں میں تبدیلیاں کی اس کے کلمات میں تبدیلیاں کی اس کے اعراب میں اور اس کے کے زیر و زبر اندر تبدیلیاں کی اور یوں وہ کتابیں محرف و مبدل ہو گئی اور آج دنیا کے اندر اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی مگر قرآن کو چودہ صدیاں گزر گئی قرآن کو اترے ہوئے نزل ہوئے چودہ صدیاں گزر گئی اس کے ایک حرکت کے اندر فرق نہیں آیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی اسی انداز میں آج قرآن کریم موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کا نظام بھی بڑا مضبوط بنایا اور نزول کے بعد اس کی حفاظت کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مضبوط بنایا یہ قرآن جو اترتا تھا تو اس اترنے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشکیل دیا تھا وہ نظام بھی بڑا مضبوط تھا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ سلاط والسلام کے ذریعے دیکھیے یہ تو لوہے محفوظ میں تھا قرآن کریم تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارنا منظور ہوا تو لوہے محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر لایا گیا یہ لوہے محفوظ میں تھا قرآن کریم میں ہے فی لو بل ہوا قرآن الفی لو محفوظ یہ قرآن تو لوہے محفوظ میں اللہ نے رکھا تھا یہ اللہ کا کلام ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے کب سے ہے اور کب ختم ہوں گے ہمیں اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں اللہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے والے ہیں اسی طرح اللہ کا کلام پہلے سے ہے یہ قرآن کریم پہلے سے ہے جیسے اللہ قدیم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو قدیم اور یہ ہمیشہ رہے گا تو یہ تو پہلے سے لوہے محفوظ کے اندر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے مدعوس کرنا منظور ہوا آپ کو نبی بنانا منظور ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر آسمان دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور یہ بار جو اتار دیا گیا پورا قرآن لوہے محفوظ سے ایک ساتھ یہ تیسوں پارے آج جو پورا قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ پورا قرآن لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا اور یہ اتارنا لئی القدر میں ہوا شب قدر میں ہوا ضل نا لئی القدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو شب قدر کے اندر اتارا ہے یہ یہ جو شب قدر میں اللہ نے اتارنے کا ذکر کیا حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا ہے قرآن کریم کے نزول کے لیے دو سیزے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کبھی انزلنا اور کبھی نزلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل علم حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں انزلنا باب افعال سے ہے اور نزلنا باب تفعیل سے ہے انزلنا کا مطلب ہوتا ہے پورا ایک ساتھ اتار دینا اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزلنا سے ذکر فرمایا ہے وہاں ایک ساتھ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کے اترنے کا اترنا مراد ہے اور جہاں نزلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے تیئیس سال کے عرصے میں جو اترا وہ مراد ہے تو علم الز القدر ہم نے لعلت القرآن لیدت القدر میں یک بارگی قرآن کو نازل کر دیا یہ لوہے محفوظ سے آسمان دیکھیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا اہتمام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے نزول کا پہلے اس کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی شب قدر کا انتخاب کیا جاتا ہے ایسی مبارک رات میں ایسی عظمت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتار رہے ہیں پھر جب لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے بقدر اتارا جاتا ہے ایک ساتھ نہیں اتار دیا جاتا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضبوط نظام کسی آسمانی کتاب کے لیے ایسا نہیں کیا گیا تو مثال اصلاۃ والسلام کے اوپر اتاری گئی تو کوہ تور پر اللہ نے بلایا چلا کروایا اور ایک ساتھ تورات کی تختیاں مثال اصلاۃ والسلام کو دے دی گئی ایک ساتھ دے دیا اس طرح دوسری آسمانی کتابیں ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر متعلق نبی کو دے دی مگر قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا وہ ایک بار کیوں نہیں تھوڑا تھوڑا یہ جو ہے کفار مکہ تو اعتراض بھی تھا کہ اگر آپ پر اترنے والا کلام سچا ہے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے اتارتا ہے اترتا ہے تو پھر ایک ساتھ کیوں نہیں اتر جاتا دوسرے انبیاء پر تو ایک ساتھ اتر گیا تھا آپ کے اوپر تو ایک ساتھ نہیں اترتا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام آپ پر اترتا ہے تو اللہ کی روایت تو یہ رہی ہے کہ دوسرے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکبار بھی اتارا ہے آپ پر بھی اتارا جاتا قرآن نے اس اعتراض کا ذکر بھی کیا وقال لولا کہ یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ کیوں آپ پر قرآن بار کی نہیں اتر جاتا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے اسی طرح کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اتارا لینو سب بھی تب تاکہ آپ کے دل میں ہم اس کو جما دیں یہ حفاظت کا انتظام ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تاکہ بالکل یہ کتاب محفوظ ہو جائے اور اس میں ذرا برابر تحریف و تغیر کا امکان نہ رہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے یاد ہو جاتی یاد کی جاتی ہے وہ بہت محفوظ ہوتی ہے بہت پختہ ہوتی ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو بہرحال لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ لایا گیا اور پھر آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے بقدر کبھی جو ہے پوری صورت میں بھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی کبھی دو چار آیتیں نازل کی جاتی کبھی ایک آدھ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دو کلیمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے غیر اول درر جو پانچویں بارے میں ہے لا صدر قاعد المین المین غیر درد یہ غیر اول درر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وہی میں نازل ہوا ہے اس آیت میں پہلے یہ کلمہ نازل نہیں ہوا تھا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمہ نازل ہوا اس وہی میں یہ ایک ہی غیر اول درد تین کلمے ہیں غیر اولی اور درد یہ تین چھوٹے چھوٹے کلمے ایک وہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اضرات مفسرین اس کے ذمن میں فرماتے ہیں کہ یہ سب سے مختصر وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان دنیا سے جو قرآن اتارا گیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے بقدر کبھی پوری صورت کبھی چند آیتیں کبھی ایک آدھ آیت کبھی دو چار کلیمے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مضبوط نظام کے ماتحت ایسا کیا قرآن کی حفاظت کے لیے اور قرآن پورا ہوتے ہوتے تیئیس سال کا عرصہ لگا تیئیس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل ہوا ہے چالیس سال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی غار حرام آپ پر پہلی وحی آتی ہے اقرا بسم ربک خلق خلق الانسان من علق وربك الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اتنی رائے یہ پہلی وحی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور جب تریسٹھ سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے دنیا سے جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو آپ پر مکمل فرماتے ہیں چالیس سے تریسٹھ سال کی عمر اس طرح تیئیس سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل ہوا یہ یہ اہتمام کیا گیا قرآن کریم کے نزول کے لیے کسی دوسری آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول کے سلسلے میں یہ معاملہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دو مرتبہ قرآن کو اتارا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے اور لانے والے بھی کون حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام جو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتوں کے سردار نظر ابھی روح الامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا الامین انتہائی امانت دار اور مضبوط اور قوانہ بھی ایسے کہ جب وہ اپنی اصلی شکل کے اوپر آئے تو ساری فضا ان سے بھر جائے تو زمانے میں شیاتی اور نجومیوں کا زور تھا وہ ان سے کوئی باتیں اچک نہ لے اس لیے ضرورت تھی کہ ایسے فرشتے کا اور ایسے نظام کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے کہ کسی کا ان کے اوپر تسلط نہ ہو سکے جبرائیل ایسے ہی قداور فرشتے تھے جہاں یہ روح الامین تھے وہاں جسم و توانائی کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مضبوط بنایا تھا کہ اپنی اصلی شکل میں ہوتے تھے تو سارا مشرق و مغرب ان سے بھر جاتا تھا ساری فضا ان سے بھر جاتی تھی ایسے مضبوط ایسے امانت دار اور ایسے قداور فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا اس لیے اترتے وقت بھی ذرہ برابر تبدیلی کا امکان نہیں تھا اس طرح مضبوط نظام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا انتظام کرتے تھے کہ جب قرآن اترتا تھا کوئی کوئی آیت کوئی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے اس میں سے کسی کو فوراً بلا لیتے اور وہ آیت اسی وقت اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیتے اور یہ فرماتے کہ ان آیتوں کو فلانی صورت کے ساتھ جوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ان بلکہ شروع شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے تھے فرشتہ آپ کو سناتا جاتا تھا اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یاد رہے آپ کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ سنا کر چلا جائے اس میں سے کچھ مجھے یاد نہ رہے اس لیے آپ ساتھ سب پڑھتے جاتے تھے اس میں آپ کو مشقت بہت ہوتی تھی پریشانی بہت ہوتی تھی اس لیے کہ ایک تو وہی کا بوجھ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی آپ کے اوپر بڑی مشقت ہوتی تھی آپ کے اوپر وہی کے نزول کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں سخت جاڑے کے موسم میں اور وہ بھی حجاز کی سردی مکہ مدینے کی سردی بڑی سخت ہوا کرتی ہے اس سخت سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اور فرشتہ جب وحی سنا کر کے جاتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات باقاعدہ ٹپکتے تھے سردی کے موسم میں پسینہ آنا پیشانی کے اوپر اور وہ بھی اس کے قطرات گرنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ بے انتہا آدمی کو مشقت جھیلنی پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی نزول وحی کی تو ایک تو یہ مشقت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشقت تو مشقت دوہری ہو جاتی تھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتاری لتعجل به ان قرآن جمعه کرانا ہو سکتا بھی قرآنہ آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے ہم جو ہے آپ بس فرشتہ جب آپ کو وہی سنائیں آپ سنتے رہیں آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں آپ کو آپ کے سینے میں اس کو اتار دینا آپ کے ذہن میں اس کو محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو بہرحال عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے نزول کا اتنا مضبوط نظام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نزول کے بعد یہ مضبوط نظم کہ پہلے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے لیکن جب اللہ نے یاد کرانے کی ذمہ داری دی تب آپ نے ساتھ پڑھانا چھوڑا پڑھنا چھوڑا اور پھر جب وہی فرشتہ سنا کر کے جاتا تو جو حضرات صحابہ لکھنا جانتے تھے آپ اس میں سے کسی کو بلا لیتے تھے اور فوراً وہ آئے تھے جو نازل ہوئی ہوتی تھی وہ لکھوا دیتے تھے اور یہ فرما دیتے تھے کہ اس کو فلانی صورت کے ساتھ جو ہے جوڑ دو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حفاظت کرتے تھے اور حضرات صحابہ کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ وہ قرآن کریم کو یاد کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حفظ کا سلسلہ اسی اپنے حفاظتی انتظام کے تحت امت کے اندر جاری فرمایا اور ہر زمانے میں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں اس امت کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں چھوٹے کیا بڑے کیا بوڑھے کیا نوجوان کیا امت میں بے شمار عمر کے ہر طبقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے سینے اور عجیب عجیب حفظ کرنے والے لوگ بعض ایسے حفاظ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو الٹا پڑھتے ہیں تو اخیر سے لے کر شروع تک الٹا پڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی غلطی ان سے واقع نہیں ہوتی بعض ایسے ایسے حفاظ آج بھی اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جنہیں آپ کو پوچھ لو کہ یہ کلمہ قرآن میں کہاں کہاں ہے وہ فوراً آپ کو بتا دیں گے انٹرنیٹ پر ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ عجیب عجیب قرآن کو حفظ کرنے والے لوگ کہ ایک کلمہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کلمہ کہاں ہے قرآن میں جہاں جہاں قرآن میں یہ کلمہ ہے وہ آیا تو وہ فٹافٹ کمپیوٹر کے ذرا سے پڑھ دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے قرآن کریم کا کمال ہے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے یاد کرنے کا اور ایسے انداز سے یاد کرنے کا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے یاد کرنے کا اہتمام کیا ہو یہ فقط قرآن کریم کا خادثہ ہے قرآن کریم کا امتیاز ہے اور یہ نتیجہ ہے اس وعدے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو اللہ ان حفاظ کے ذریعے سے قرآن کریم کی جو ہے خدمت لے رہا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے جیسے مفتی صاحب دامد برکات نے فرمایا کہ اشانتن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محافظ ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نائبین کے طور پر جیسے بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اپنے کارندے رکھتا ہے اور وہ کارندے بھی پوری امت کے اندر اور پوری قوم کے اندر جو ہے ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بادشاہ کے آدمی ہیں بادشاہ ان کے ذریعے سے اپنے کام لے رہا ہے کوئی ان کی بے عزتی نہیں کرتا کوئی ان کے شان میں گستاخی نہیں کرتا ہر ایک اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسی طریقے سے یہ حفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائبین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے حفاظت قرآن کا کام لے رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں آپ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ کرے یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں یہ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہے یہ اگرچہ ٹوٹی پھوٹی درس گاہوں میں ٹوٹے پھوٹے بوریوں پر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں ان کی ظاہری حیثیت بھلے ہمیں سستا حالی کی معلوم ہوتی ہو اور ان کی ظاہری حالت سے بھلے یہ جو ہے ہمیں چھوٹے لگتے ہوں لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ بہت بڑے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں قابل قدر لوگ ہیں ان بوریوں پر بیٹھ کر پڑھانے والے اور ان بوریوں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنے اور سیکھنے والے یہ بھلے اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے بڑے خستہ ہیں مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت بلند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا رتبہ اور مقام ہے میں نے خطبے میں ایک روایت پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا ان اللہ الناس کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اپنے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یوں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں میرے بھائیوں دنیا کا کوئی بڑا عہدہ رکھنے والا آدمی کوئی بڑا پولیس آفیسر یا ہمارے علاقے کا ایم ایل اے یا ایم پی یا جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ یا ملک کا وزیر اعظم کسی کے متعلق کہہ دے کہ یہ میرا آدمی ہے کتنے فخر کی بات اس کے لیے ہو جاتی ہے اور جو ہے ہر جگہ اس کا کالر اونچا رہتا ہے کہ میں تو صاحب کا آدمی ہوں اور سرکاری محکموں میں ڈپارٹمنٹوں میں جاتا ہے تو فقط اس کے کارڈ سے اس کا کام ہو جاتا ہے کہ یہ تو فروغ کا آدمی ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں اللہ کے اپنے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا آدمی کہتا ہے جن کے متعلق اللہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو میرے آدمی ہے حضرات صحابہ کو تعجب ہوا تو استعجاب سے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا کہتا ہے اور جو اللہ کے خاص بندے اور جن کے متعلق اللہ یوں کہے کہ یہ میرے آدمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ خاص یہ قرآن والے لوگ ہیں جن کے شب و روز قرآن کی خدمت میں گزرتے ہیں جن کے دن رات اور جن کی زندگی کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سیکھنے سکھانے میں پڑھنے پڑھانے میں گزرتے ہیں وہ اللہ کے اپنے لوگ ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں میرے بھائیوں یہ ہے ان بوریوں پر بیٹھ کر پڑھانے والے اور یہ ہیں ان بوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھنے والے اللہ کے نگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے لوگ کہتا ہے میرے بھائیوں معاف فرمائے مجھے آج جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک اور رویہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کے متعلق ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کیسے جذبات اور کیسے احساسات ہوتے ہیں وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں ہم کیسے نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں اور ہمارا رویہ اور سلوک ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے منہ میں گرے باندھ ڈال کر کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اہمیت و عظمت کا یہ حال ہے کہ جب یہ مجلس قرآن کریم کی شروع ہوئی اور محدود چند لوگ یہاں پر موجود تھے یہ یہ میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جو ہے گستاخی کا ماں فرمائے مجھے قرآن کی اہمیت نہ ہونے کا یہ معاملہ ہے آج قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی میرے بھائیوں اسلامی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلامی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں جب جب امت قرآن کے ساتھ وابستہ رہی ہے اور جب جب امت کے دل میں قرآن کی عظمت رہی ہے اور قرآن کو محبوب رکھا ہے امت نے اور قرآن کے ساتھ عظمت و محبت کا امت نے معاملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کے مناروں پر امت کو بٹھایا ہے اور جب جب امت نے قرآن کے ساتھ جو ہے بے رخی کا معاملہ کیا قرآن کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں رکھا قرآن سے ناطا توڑ لیا قرآن کی اہمیت دلوں میں نہیں رکھی وہ دور اور وہ زمانہ مسلم قوم کی پستی کا زمانہ اسلام کی تاریخ میں رہا ہے آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے امت کی عزت و عظمت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ امت قرآن کے ساتھ وابستہ رہے اس قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اس قرآن کی عظمت دل میں ہو اس قرآن کی محبت دل میں ہو اور قرآن معلومات کو اپنے معمولات میں تبدیل کرے اور اس طریقے سے امت اگر اپنی زندگی گزارے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عزت کے مناروں پر بٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر امت کو حکمرانی عطا کرے گا یہ امت دنیا کے اوپر حکومت کرے گی اور اگر یہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لے گی قرآن کے ساتھ اپنا ناطا توڑ لے گی قرآن کی عظمت قرآن کی اہمیت اس کے دلوں میں نہیں رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوسرے لوگوں کو اس پر مسلط کرے گا دوسری حکومتیں آئیں گی وہ اس کے اوپر مظالم ڈھائیں گے کیونکہ اس نے قرآن کے ساتھ اپنا ناطا توڑ لیا ہے اگر مسلمان اس دنیا کے اندر سرخروئی کے ساتھ جینا چاہتا ہے عزت اور سربلندی کے ساتھ جینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سرخروئی کے ساتھ رہے تو اسے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا قرآن کی عظمت دنوں میں پیدا کرنی پڑے گی بہت خام خیالی ہے اور بہت پستا سوچ کے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم کے اوپر دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں لیکن دنیاوی تعلیم قرآن کے بھوک پر نہیں قرآن کو چھوڑ کر نہیں آپ قرآن کو نمبر اول دیجئے قرآن کی تعلیم کو آپ پرائمری اور قرآن کی تعلیم کو آپ ترجیح دیجیے اور نمبر دو پر عصری تعلیم اور تعلیم دنیاوی اگر یہ یہ مزاج امت کے اندر رہے گا امت ترقی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و سرخی امت مسلمہ نے دیکھ لیا جب جب قرآن کریم کے ساتھ اس نے ناطا توڑا اور جب جب یہ پرانی علوم کو چھوڑ کر کے دنیاوی علوم کے اندر یہ مشغول ہوئی ہے پرانی علوم کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک یہ ایسا امت نے کیا عزت پانے کے لیے ایسا امت نے کیا سخرون پانے کے لیے اس لیے کہ تاکہ دنیا کی حکومتوں کے اوپر اس کی سربلندی قائم ہو دنیا کے لوگوں کے اوپر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کار مزلت میں ڈال دیا ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھکیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے قرآن میں قرآن کی عظمت میں قرآن کے ساتھ محبت رکھنے میں اور قرآن کی تعلیم میں اس لیے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے آج مسلمان جو پستی کے دور سے گزر رہے ہیں آج مسلمان جو خاری اور ذلتی کا شکار ہے اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کر رکھا ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جو ہے سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ میرا قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے میں اپنے بچوں کے قرآن کریم کی اور مکتب کی تعلیم کے متعلق کتنی فکر کرتا ہوں میرے بھائیوں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے مدارس میں ہمارے علاقے سے پڑھنے والے طلبا بہت بڑی تعداد کے اندر ہوا کرتے تھے آج اگر ہم نظر ڈالیں تو کئی گاؤں ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں ایک لڑکا ایسا نہیں ہے کہ جو کسی دینی ادارے کے اندر پڑھتا ہو اور وہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے اسی گاؤں میں آپ کو سیکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے ہمارے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس سلسلے میں انہوں نے قوم کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر یہی رویہ ہمارا دینی تعلیم کے ساتھ رہا اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خساری کی طرف جا رہے ہیں ہم ضلعت و پستی کی طرف جا رہے ہیں کہیں وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے جو روس اور اسپین نے دیکھا قرآن کریم کی تعلیم سے بے رخی کی وجہ سے اور قرآن کریم کی تعلیم کے اراض کی وجہ سے جہاں سے علم حدیث کے زمزمے گائے جاتے تھے اور جہاں علوم حدیث علوم حدیث جہاں سے ساری دنیا کے اندر پھیلا اور ساری دنیا سے لوگ جہاں علوم حدیث کو جمع کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے آج وہاں دینی درس گاہیں خالی پڑی ہیں وہاں اسلام کی بڑی بڑی مسجدیں غیر آباد ہیں دوسروں کا اور غیروں کا اس پر قبضہ ہے یہ کیوں ہوا قرآن تعلیم سے بے رخی کی وجہ سے قرآن تعلیم سے آراز کی وجہ سے قرآن علوم پر دنیاوی علوم کو ترجیح دینے کی وجہ سے میرے بھائیوں اگر ہمارے لیے یہ رہا تو پھر یہ دن دیکھنا ہمیں بھی نصیب ہوگا اور ہمیں بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا اللہ کرے اللہ کرے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو قرآن قرآن علوم اور قرآن تعلیم کی اہمیت کو ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور سب سے پہلے ہم فکر اس بات کی کریں کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ کیسے وابستہ ہو جائے اور قرآن کی تعلیم اس کو کس طریقے سے حاصل ہو جس طرح ہم اپنے بچوں کے اسکول کے لیے فکر کرتے ہیں ٹیوشن کے لیے فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچے کی فکر کرنی چاہیے یہ آخرت کا علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نوازے گا آخرت کی کامیابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا دنیاوی علوم تو دنیا کی کامیابی کے لیے ہے اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے اگر آدمی دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے گارنٹی نہیں ہے کہ اس ڈگری کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس ڈگری کے مناسب پوسٹ اسے مل جائے یا عہدہ مل جائے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن بیکار کر رہے ہیں تمہیں جاب نہیں ہے ویکنسی نہیں ہے جگہ نہیں ملتی جگہ جگہ اپلائی کرتے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں کہ ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں تو دنیا میں علوم کا تو یہ حال ہے کہ بڑی ڈگری آدمی حاصل کر لے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے مناسب اسے ملازمت یا کام مل جائے جبکہ اس علم پر تو آخرت کی کامیابی کی اللہ نے گارنٹی دی ہے جو اس علم کو حاصل کرے گا اللہ کی خاطر دین کے علم کو قرآن کے علم کو آخرت میں اس کی کامیابی یقینی اور لازمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ضرور اس علم کی وجہ سے اسے داخل فرمائیں گے اور جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کو جس نے قرآن کے اوپر محنت کی جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے جس نے قرآن کو جو ہے دنیا کے اندر اپنی تعلیم کا موضوع بنایا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک ورتقی کما کن پہ ترقی نئے دنیا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے آج بھی پڑھتے جاؤ ایک آیت پڑھو ایک درجہ چڑھو دوسری آیت پڑھو دوسرا درجہ چڑھو پتا نہیں اس کو کیسی بلندی نصیب ہوگی اور کون سے درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائز فرمائیں گے تو یہ تو گارنٹی ہے دنیا میں علوم قرآن علوم حاصل کرو گے دنیا تو بقدر مقدر ملے گی جتنی اللہ یہ تو بندہ پیدا ہوتا ہے اسی میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی تو لکھ دی ہے اور وہ روزی تو اس کو ملنی ہی ملنی ہے اللہ عنسل ملا رسک کہا کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنا رزق اور اپنے روزی مکمل نہ کر لے اس لیے دنیا تو ملنی ملنی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہے وہ پورا کر کے ہی آدمی مرے گا اس لیے جو ہے دنیا تو مقدر مقدر ملنی ہے لیکن دنیا بھی علوم آدمی حاصل کرے گا اللہ کے رضا کی خاطر تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تحصیل کے بقدر درجات لکھے ہیں جتنا حاصل کیا ہوگا اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ یعنی جتنا علم حاصل کیا ہوگا جتنا اپنی صلاحیتوں کو کھپایا ہوگا جتنا اپنی توانائیوں کو صرف کیا ہوگا اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کے اندر درجات سے نوازیں گے اور اور سرفراز فرمائیں گے اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے قابل غور ہے کہ ہم جو ہے عصری علوم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں قرآن علوم سے اور قرآن تعلیم سے ہماری بے رخی بڑھتی جا رہی ہے یہ اچھی نشانی امت کے لیے نہیں ہے یہ اچھی علامت ہماری قوم کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں یہ مدرسے بڑے قابل قدر ہیں یہ مکاتب اور یہ دینی ادارے بڑے قابل قدر ہیں یہ دین کے قلعے ہیں آپ جس عمارت میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ ایک ظاہری عمارت نہیں ہے یہ آپ کے دین کی حفاظت کا قلعہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کی حفاظت کا کام لے رہا ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے یہ ہے تو دین محفوظ ہے جہاں جہاں مکاتب ہے آپ دنیا کا نظارہ کیجئے اور دنیا کے اگر آپ جو ہے یعنی نظر دوڑائیے جہاں جہاں یہ مکاتب قائم ہیں وہاں وہاں اس علاقے میں اور اس دیار میں دین محفوظ ہے اور دین اسلام زندہ ہے اور جہاں یہ مکاتب کا نظام نہیں ہے آپ وہاں کے لوگوں کی دینی حالت دیکھ لیجیے اسپین و بخارا اور سمرپن میں کیا ہوا یہ شکل دینی علوم کی نہیں تھی رفتہ رفتہ دین مٹ گیا اور مذہب جو ہے ختم ہو گیا اور جہاں جہاں یہ مکاتب قائم تھے ہمارے بزرگوں نے جب انگریزوں نے جو ہے اس ملک کے اوپر تسلط کیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ان ان, ان انگریزوں کا ہدف اور ان انگریزوں کی نظر جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگیوں سے دین کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے کام ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ مکاتب اور جامعات کی باغ بین اس ملک کے اندر ڈالی اور ان کی ان کوششوں سے ان جد و جہد سے آج ہمارے ملک میں دین کی باغ و بہار نظر آ رہی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس ملک کے اندر جی رہے ہیں اس ملک میں جیسی دین کی باغ و بہار ہے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی چاہے آپ اسلامی ممالک میں چلے جائیں یہ ان مقاصد اور ان جامعات کی دین ہے کہ جنہوں نے دین کی باغ و بہار اس ملک کے اندر باقی رکھی ہے اس لیے میرے بھائیوں ہم قدر کریں عصری علوم کے بجائے دینی علوم کو ہم ترجیح دیں عصری تعلیم سے انکار نہیں ضرورت کے زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے اور ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو عصری تعلیم سے ضرور آراستہ کرنا ہے مگر اس کے لیے آپ دنیاوی دینی تعلیم کو جو ہے قربان نہ کریں آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بہراور کریں کم از کم کم از کم مکتب کی مضبوط تعلیم دلائیں قرآن کریم کی مضبوط تعلیم اپنے بچوں کو دلائے اگر ہم نے قرآن کریم کی مضبوط تعلیم اپنے بچوں کو دلائی اور اس بچپنے میں اس کچی عمر کے اندر قرآن کریم اس کے دل کے اوپر اگر نقش ہو گیا پھر زندگی کے جس میدان میں جہاں بھی جائے گا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جو چیز اس کے قلبوں پر پہلے نقش ہوئی ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور قرآن کریم کے کلمات ہیں جو اس کو گمراہی سے ہمیشہ بچائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور دینی علوم اور دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں کی موجودگی میں یہ لب کشائی تھی مگر انہیں کی توجہات کی برکت سے کچھ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی عرض کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے آج جن طلبہ کرام نے اس مجلس کے اندر قرآن کریم کا حفظ کیا ہے میں ان طلبا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے مبارکباد لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں اتارنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا جیسے میں نے شروع میں کیا کہا تھا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کے اور اچھا ہے یہ زور بازوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ کی نظر انتخاب ان پر پڑی اور اللہ نے اپنے کلام کو ان کے سینوں میں اتارنے کے لیے ان کو چنا بہت بڑی شہادت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ان کو توفیق برحمد فرمائے اور ان کے والدین بھی قابل صدر مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے فارغ کیا اور اپنے بچے کے لیے اس کا انتظام کیا معلمین اس مدرسے کے منتظمین سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی توانائیاں اس لیے صرف کی کہ قوم کے بچے اور ملت کے بچے جو ہے اپنے قرآن کریم کی تعلیم سے بہراور ہو اور قرآن کو اپنے سینوں کے اندر اتارے اس لیے جو ہے یہ ساری توانائی اور ساری جد و جہاد وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس کا بہترین بدلہ نصیبت فرمائے اور قرآن اور قرآن کی تعلیم کے اوپر جو وعدے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان سارے وعدوں سے ان کو بہراور فرمائے آمین واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین وہ زمانے میں معذرت سے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معاشرت میں مسلمہ ہو کر اور جہیل وقار ہوئے تاریخیں قرآن ہو کر یہ شہر جو ہے ہمارے ان دونوں بزرگوں کی بیان کی ترجمانی کرتا ہے اور اخیر میں جو ہے میں حضرت مفتی صاحب سے دعا کی گزارش کروں گا اس سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ نے اپنے جو ہے وقت قربانی دے کر لائے خصوصاً ہمارے وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جو جماعتیں اس نظمے میں موجود ہیں میں ان دونوں جماعتوں کا بہت بڑا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آنے کو قبول کرنا